گلیوں میں جاؤ لگتا نہیں کہ مسلمانوں کی گلیاں کوچوں میں جاؤ لگتے نہیں کہ مسلمانوں کے کوچے داڑھی سے ایسی نفرت ہے اتنی نفرت اگر بش سے کرتے نا خدا کی محبت تمہیں پیار کرتی یہی نفرت تم مسلمانوں کے قاتلوں سے کرتے یہی نفرت تم ان لوگوں سے کرتے جنہوں نے مسلمان ماؤں بہنوں کو بے حرمت کیا تھا صبح صبح کوئی کام ہو نہ ہو داڑھی موڑنے کے لیے سب کے پاس فرصت ہے سب کے پاس استرا ہے سب کے پاس بلیڈ ہے تاکہ نبی کی سنت کا نشان چہرے پہ نہ رہے ہم آقا مدنی جیسے نہ لگے کہتے ہیں جی پھر داڑھی رکھ کے گناہ ہو جائے گا اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے اور ناک رکھ کے بھی تو گناہ کرتے ہو اس کو بھی کٹوا دو ہونٹ رکھ کے بھی تو گناہ کرتے ہو ہونٹوں کو بھی کٹوا لو دانت رکھ کے تو گناہ کرتے ہو دانتوں کو نکالو شیطان چاہتا نہیں ہے تمہاری شکل محمد عربی جیسی ہو شیطان چاہتا نہیں ہے تمہاری شکل صحابہ جیسی ہو شیطان چاہتا نہیں ہے تمہاری شکل اولیاء جیسی ہو شیطان چاہتا نہیں ہے تمہاری شکل انبیاء جیسی ہو تمام انبیاء کی داڑھی تھی تمام صحابہ کی تاڑی تھی تمام اولیاء کی تاڑی تھی تمام اتقیاء کی تاڑی تھی نبی نے ایک داڑی مونڈا ہوا شخص دیکھا اپنا چہرہ پھیر لیا اور کہا ظالم تو نے خدا کی دی ہوئی شکل کو خراب کر دیا اس نے کہا میرے بادشاہ کسرا نے مجھے حکم دیا حضور نے کہا میرے بادشاہ نے مجھے حکم دیا ہے میں داڑھی رکھا کروں گا مجھے چھوٹی کرایا کروں گا میں تو اپنے رب کا حکم مانوں گا اور مسلمانوں قیامت کے دن آقا مدنی نے پھر چہرہ پھیر لیا نہ پہچانا اور کہا کہ ساتھ کھڑے ہو جاؤ مائیکل جیکسن کے ساتھ کھڑے ہو بتاؤ کیا حساب ہوگا تم نے داڑھی منڈا کے مسلمانوں کو رسوا کیا آج کافر ہم سے کہتے ہیں تم جہاد جہاد کرتے ہو تمہارا مسلمان تو نبی کی شکل کو روزانہ کاٹ کے نالی میں پیشاب کے ساتھ پھینکتا ہے تمہارا مسلمان نبی کی شکل سے نفرت کرتا ہے تم کس جہاد کی بات کرتے رب کعبہ کی قسم تم صرف مسلمان بن جاؤ میں دنیا کے کفر کو چیلنج کرتا ہوں گافروں تم میں سے کسی ماں نے وہ بچہ نہیں چلا جو کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھا سکتا